کیا تم اس سینڈر ہو گئے جس کی سلطنت اسمان میں ہے کہ تمہیں زمے میں دینسادی جبھی وہ کان پتی رہے